السلام علیکم students I hope you are all fine and ready for our twenty fifth lecture today آج کا لیکچر جو ہے is a continuation of the last lecture which was based on the phenomenon of pain آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے بات جب کی تھی پین کی تو ہم نے پین کو بیسکلی پرسپشن کے حوالے سے دیکھنے کی کوشش کی تھی اور اس میں we realised and we learned that how physiological and neurochemical events جو ہے have a very important role to play in how we perceive pain for instance اسی طرح یہ جو پرسپشن ہے it can also be affected by processes psycho social processes سے میری مراد ہے کہ سسٹمز ہیں you know what kind of a meaning اگر ہمارا بلیف ایک دوائی میں بہت یو نو زیادہ ہے تو اسی طرح یو نو ہماری لرننگ ایکسپیرئنسز جو ہیں ہماری کوگنیٹو ایکسپیرئنسز جو ہیں کوگنیشنز جو ہیں ہمارا سوچنے کا جو طریقہ جو ہے یو نو ہمارے سوشل ایکسپیرئنس جو ہے اور you you know know and our our state state psychological جو ہے that also we saw in previous کے ان چیزوں کا بھی ایک ہمارے پین کے ایکسپیرئنس پہ ایک ڈیفینیٹ امپیکٹ پڑتا ہے اسی طرح لوگ پین کی جو ڈسکرپشن ہے یا وہ اس کو کس طرح اس سے ریلیٹ کرتے ہیں اور یہ ہر انسان کا ایک ڈفرینٹ طریقہ ہے اس میں you know we all have our own ways of talking about our experience a very very personal very subjective element also جو پین کی پرسپشن میں جو ہے وہ انوالو ہوتا ہے تو آج اس لیکچر میں ہم خاص طور پہ یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ you know how can pain be assessed اور جب ہم اسسمنٹ کی بات کرتے ہیں پین کے حوالے سے تو ہمیں یہ زیر میں رکھنا چاہیے you know both from the researchers point of view کیونکہ researchers they are certain assessment tools جو ریسرچرز یوز کرتے ہیں and then they are certain assessment tools جو کلینیشن یوز کرتے ہیں تو یہ جو ایلیمنٹ ہے کہ how can pain be assessed اس پہ آج ہم اس لیکچر میں فوکس کرنے کی کوشش کریں گے تو اسسنگ پیپلز پین جو ہے یہ ایک بہت important area of clinical work ہے اور اس میں کئی ٹیکنیکس جو ہے اور کئی ٹولس جو ہے وہ ڈیولپ ہوئے ہیں اوور دا ایئرس یہ جو ٹولس ڈیولپ ہوئے ہیں they can pretty much be use both for the research purpose and for the clinical purpose but some techniques جو ہے سم ٹولس جو ہے وہ پریفریبلی ریسرچ پرپز کے لیے یوز کیے جاتے ہیں اور کچھ ٹولس جو ہے وہ خاص طور پہ ان کی جو ریلیونس یا آپ کہہ لیجیے کہ زیادہ جو ریلیونس ہے وہ کلینکل پریکٹس میں یا کلینکل ورک میں ان کی محسوس ہوتی ہے invariably as a clinician I would say that it's always better to use more than one instrument اور one tool to assess pain اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر ہم ایک سے زیادہ ٹولز یوز کریں پین کو اسس کرنے کے لیے تو اس سے ہمیں زیادہ بہتر انفارمیشن مل سکتی ہے as opposed to one tool آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے جب انٹیلیجنس ٹیسٹنگ کے بارے میں بھی پڑھا ہوگا تو آپ نے آپ نے یہ بھی دیکھا پڑھا ہوگا اور دیکھا ہوگا کہ انویریبلی انٹیلیجنس ٹیسٹنگ کرتے ہوئے بھی جو کلینیشنز ہیں یا جو سائیکولوجسٹ جو ہیں وہ ایک سے زیادہ انسٹرومینٹ یوز کرتے ہیں in order to get a better picture of of the cognitive functioning اور the intellectual functioning of the child اور دا پرسن یو نو جس کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہو اسی طرح پین اسسمنٹ میں بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک سے زیادہ جو ٹولس ہیں وہ ہم یوز کریں یہ جو اسسمنٹ ہے ان کو ہم تین گروپس میں سارٹ آف ڈیوائڈ کرتے ہیں اپنی اسسمنٹ کو پہلا جو ایریا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیلف رپورٹ میتھڈس اور دوسرا جو اپروچ ہے اس کو ہم بہیویئر اسسمنٹ اپروچ کہتے ہیں اور تیسری ہم کہتے ہیں سائیکو فیزیولوجیکل میئرس تو یہ بیسکلی تین ٹائپس کے ٹولس ہے یہ جو پہلی اپروچ جس کا میں سب سے پہلے ذکر کرنا چاہوں گا اس کو ہم کہتے ہیں سیلف رپورٹ میتھڈس یہ جو self report method as name itself you know tells یہ بیسکلی اس میں انفارمیشن جو ہے وہ لی جاتی ہے کہ the patient is asked to give account of his pain اور ہر پین تو وہ اپنے لفظ الفاظ میں یو you نو know, اپنے طریقے سے اپنے پین کے ایکسپیرئنس کو یو you نو know, اپنے ڈسکمفرٹ کے لیول کو اس کے بارے میں بات چیت کرتا ہے کئی دفعہ اس چیز کو یو you نو know, ایک ریٹنگ اسکیل یا کوشچن کی شکل میں بھی فل کیا جاتا ہے تو basically we would provide a to the patient and ask the person to you know take mark what he feels اور she feels is relevant in his particular case اس میں اکثر اوقات یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ جو پین کی انٹینسٹی ہے وہ کیا ہے I mean does he experience the pain to be severe does experience to be strong you know اور does he experience to be dull اور مائلڈ یہ جاننا بڑا ضروری ہے اور جو کرونک پین پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ انویریبلی جو کوشچننگ ہے وہ ایک کلینکل یو نو انٹرویو کی شکل میں کی جاتی ہے تو اس کو زیادہ اسٹرکچرڈ فارم میں کیا جاتا ہے اور اس کو کلینکل انٹرویو کی فارم میں کیا جاتا ہے پہلا طریقہ کار ہے اس کو ہم کہتے ہیں interview method in order to assess pain we use the interview method خاص طور پہ when we are dealing you know with treatment of chronic pain it is essential for to to you know carry out interview which is you know which is meaningful interviews جو پیشنٹس کے ساتھ ہوتے ہیں ان میں invariably we involve the family also you know for instance اگر بچہ ہے تو ہم پیرنٹس کو انوالو کریں گے کئی دفعہ ہم سبلنگس کو بھی انوالو کرتے ہیں اسی طرح اگر کوئی ایڈلٹ ہے تو اب ہو سکتا ہے اس کی اسپاؤس کو انوالو کریں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں صرف پیشنٹ ہی کا پرسپیکٹو نہیں بلکہ گھر والوں کا بھی پرسپیکٹو سننے کو ملتا ہے اور یہ خاص طور پہ ایک ایک اچھی بیک گراؤنڈ انفارمیشن کی بنانے میں یہ چیز بڑی مددگار ثابت ہوتی ہے اور یو نو لیٹر آن جو ہماری ٹریٹمنٹ ہے اس میں بھی یہ مددگار ہوتی ہے ویسے کئی دفعہ یہ بھی ہم نے ہم نے دیکھا ہے کہ اگر اگر کوئی پین کا ایکسپیرئنس کسی کا ورک پلیس کا ہے یو یعنی نو جہاں وہ کام کرتا ہے تو پھر کئی دفعہ ہم کو ورکرز کو بھی یو یعنی نو اس کے کولیگس کو یا کو ورکرز کو بھی ہم بلا لیتے ہیں لیکن it's you know sometimes you know it's done but normally otherwise we tend to rely on the family as as main you know resource people تو یہ جو انٹرویو ہوتا ہے اس میں جو ڈسکشن ہے وہ کئی ایلیمنٹس پہ ہوتی ہے کئی چیزوں پہ ہم فوکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں فار انسٹنس پین کی جو ہسٹری بذات خود ہے اس پہ ہم غور کرتے ہیں کہ when did the pain exactly start it is important for us to know as health psychologist کہ بھائی یہ جو پین تھی اس کا آغاز کب ہوا I mean how long a history does a person have اور اس کی جو پروگرشن ہے پین کی you know what kind of a progression curve did it follow you know آیا یہ آہستہ آہستہ زیادہ ہوتی رہی یا یہ کبھی زیادہ ہوئی کبھی کم ہوئی اور کبھی بالکل ہی ختم ہو گئی یہ سب چیزیں جو ہے یہ جاننی ضروری ہوتی ہیں اسی طرح we also try to understand کہ how did the person sort of manage his pain you know اس کے اپنے جو کنٹرولنگ میکنیزم اس کا ہے وہ کیا ہے اس سے بھی ہمیں کچھ انسائٹ ملتی ہے اسی طرح پیشنٹ کی جو اموشنل ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے پین کے ساتھ you know that is also important for us to understand اور خاص طور پہ یو نو یہ بھی جاننا ضروری ہوتا ہے کہ اموشنل ایڈجسٹمنٹ اس کی پین کے ایپیسوڈ سے پہلے کیسی تھی اور پین کے ایپیسوڈ کے بعد how is he dealing with it now تو یہ پری اینڈ پوسٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے اس کا بھی یو نو ہم اندازہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح we also try to see کہ what sort of lifestyle changes has a pain brought in the life of the patient you know آیا اس کے جو انٹرسٹ لیولس جو پہلے تھے وہ ابھی بھی ویسے ہی ہیں یا وہ کم ہو گئے ایکٹیویٹیز اس کی کیا ہے پہلے کیا تھیں اب کیا ہے اس کی ایکسرسائز پیٹرنس کیا ہے کہ آیا اس کی جو ہیبٹس ہیں وہ سیڈنٹری ہیبٹس ہیں کہ وہ کچھ بیٹھا رہتا ہے یا لیٹا رہتا ہے یا سویا رہتا ہے یا کیا کرتا ہے I mean is he actually engage in life اور is he in in his daily routine اسی طرح یو نو آیا اس کی جو کنڈیشن جو پہلے تھی آیا وہی patterns ابھی بھی چل رہے ہیں یا there has been change habit patterns یہ سب کچھ جو ہے یہ اس اس انٹرویو کے پروسیس میں یو نو پین کنڈیشن کو سمجھنے کے لیے you know we tend to use اسی طرح یہ جو پین سنڈروم ہے اس کا جو امپیکٹ جو اس کے کرنٹ لائف اسٹائل پہ ہے پین سنڈرم رلیشن شپ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی افیکٹ ہو جاتے ہیں اسی طرح یو نو اس کا ورک ایکسپیرئنس انسان کا جو ہے وہ بھی جب کرانک پین سے انسان گزر رہا ہو and been lengthy history of having with pain تو انویریبلی یہ دو ایریاز جو ہے ان پہ اس کا امپیکٹ جو ہے اس کا جو ریپل جو ہے وہ پڑتا ہے تو اس کو بھی جاننا ضروری ہے کہ in terms of lifestyle in terms of relationship people in terms of work جو اس کی ورک ہیبٹس تھیں یا اس کی جو you know attendance at work یا اس کی ریگولیرٹی ایٹ ورک یا اس کی انوالومنٹ ایٹ ورک آیا اس میں کوئی کوالٹیو چینجز تو نہیں آئیں اور اسی طرح پین کی وجہ سے فیملی جو ہے اس نے اس کے ساتھ کس طرح کا یو نو ریلیشن شپ کام کیا ہوتی ہے آیا وہ جو جو ہیں کی کی اور ہے اس سے آیا اس کی پین کہیں مینٹین تو نہیں ہوتی یا ٹریگر تو زیادہ تو نہیں ہو جاتی یو نو اس کی کنڈیشن زیادہ بگڑ تو نہیں جاتی اور اسی طرح کے پیشنٹ جو ہے وہ کس طرح ٹپکلی کوپ کرتا ہے اپنی پین کے ساتھ اس میکنیزم کو بھی جو سمجھنا جو ہے اس لیول پہ ضروری ہوتا ہے تو that is also explored and during this session یہ جو ساری انفارمیشن ہے یو نو جو انٹرویوز سے ہمیں ملتی ہے اس کو پھر you know lot of time it is supplemented you know by other checklist and by other patient تو آئیڈیا یہی ہوتا ہے کہ انفارمیشن جو ہے اس کو یو you نو know, زیادہ سے زیادہ اکٹھی کی جائے تاکہ بہتر سے بہتر ڈائگنوسز اور اندازہ ہو سکے ہمیں پین کے مکینکس کا اور پین کے پیٹرن کا اب میں ایک اور میتھڈ کی بات کرنی چاہوں گا جس کو ہم کہتے ہیں pain rating scales pain rating scales جو ہے یہ ایک ڈائریکٹ میتھڈ ہے پین کے بارے میں اس کا جاننے کا اسے اسس کرنے کا اس سے پین کی ریٹنگ کرنے سے you know one can get a very good idea of the intensity of the pain اور یہ جو ریٹنگ اسکیل ہوتی ہیں یہ دے آر ویری ایزی کیونکہ ان پہ seven depending on what scale you using you know pain کی جو انٹینسٹی ہے اور فریکوینسی جو ہے کہ how frequently one is experiencing the pain یہ یو نو مارک کی جا سکتی ہے اور اس میں جو دوسری اس کی ایک آسانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ساری جو مارکنگز ہیں اسکیل کی ان کا ٹوٹل کر کے یو you نو know, ایک ہمیں اندازہ مل ہو جاتا ہے کہ جو پین جو ہے اس کا جو جنرل ایکسپیرئنس جو ہے کس حد تک کس انٹینسٹی کی پین جو ہے وہ پیشنٹ جو ہے ایکسپیرئنس کر رہا ہے آیا اس کو ہم سویئر کیٹیگری میں ڈالیں گے یو نو ماڈریٹ میں ڈالیں گے یا مائلڈ میں ڈالیں گے اسی طرح ریپیٹڈلی ان ریٹنگ اسکیلس کو یوز کر کے ہمیں بہت بہتر ایک قسم کا ہم انالیسس کر لیتے ہیں پین کا ہمیں ایک اچھا اندازہ ہو جاتا ہے کہ پین جو ہے وہ اس کی یو نو وہ دن کے فار انسٹنس کس ٹائم پہ does one experience that more you know تو ان ادر ورڈ جو پین کا جو کورس ہے یو نو اس کا ہمیں بہتر اندازہ ہو جاتا ہے اسی طرح پین uh, کی انٹینسٹی جو ہے اس کا ہمیں اندازہ اس سے ہو جاتا ہے ایک بڑا انٹرسٹنگ سا واقعہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک پیشنٹ کی وائف تھی اس کا جو میاں تھا he was suffering from chronic pain تو بیوی کا تصور یا بیوی کا خیال یہ تھا کہ میرا جو خاوند ہے اس کو پرابیبلی ہر وقت ہی جو ہے وہ اچھا خاصا یو نو وہ پین میں رہتا ہے تو اس کی وجہ سے wife order own under support husband لیکن اس نے اس اسمپشن کے بیسس پہ کہ میرا جو خامن ہے اس کی جو پین ہے وہ کافی سویر پین میں رہتا ہے اور اس کے لیے وہ کافی انکیپیسیٹیٹنگ ایٹ ٹائمز ہوتی ہے تو اس نے اس آہستہ آہستہ اپنے خامن کی ایکٹیویٹیز جو تھی ان کو بالکل ہی کٹیل کر دیا اور ہارڈلی جو نارمل روٹین کے جو چورس تھے ان کو بالکل ہی اس کی لائف میں سے ایک قسم کا نکال ہی دیا اور وہ گھر کے اراؤنڈ وہ ہارڈلی کوئی کام کرتا تھا اور یہ جو چیز تھی یہ کئی سال تک چلتی رہی اور اس کی وجہ سے بلکہ جب یہ چیز اس طرح کی چیز یو you نو know, جب انسان کی انگیجمنٹ لائف کے کاموں سے کم ہو جائے یا بالکل منیمل ہو جائے تو یہ جو چیز ہے یہ بتاتے خود ایک ڈپریشن کا باعث بن جاتی ہے اور یہ جو کپل تھا ان کی لائف میں بھی پھر آبویسلی یو نو وہ ایکٹیویٹیز نہیں رہیں وہ خوشی نہیں رہی وہ شیئر ایکسپیرئنس نہیں رہے جو کہ لائف ریلیشن شپ کی گروتھ کے لیے اور ہیپینیس اور جوائے کے لیے لائف میں ضروری ہوتے ہیں تو it was only after some years that the wife was told by the professional کہ بھائی تمہارا جو میاں ہے وہ ہر وقت شدید پین میں نہیں ہوتا it is only at certain times you know that has pain otherwise normally اس کی جو پین کی انٹینسٹی ہے وہ اتنی ہوتی ہے کہ وہ اس میں بے شمار ہاؤس چور جو ہے اس میں شامل ہو سکتا ہے تو this was you know done on the base of checklist that the professional patient تو اس کے بعد پیشنٹ کی بیوی میں اس کا جو ایٹیٹیوڈ تھا وہ آلٹر ہوا اور اس کا بہیویئر بھی چینج ہوا اور اس چینج کی وجہ سے it was once again possible for the man you know the patient in this particular case that he could at least be engaged in some of the routine chores جو لائف کے تھے اور اس سے یو نو اس کی جو لائف میں کسی حد تک ہیلدی ایکٹیویٹیز جو تھیں وہ دوبارہ سے شامل ہو گئیں اسی طرح یہ جو ریٹنگ اسکیلز تھیں ان ان کی وجہ سے یہ بھی یو you نو know, بہتر پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ جو پین ہے وہ exactly کس دن کے کس وقت یو نو اس کی انٹینسٹی کیا ہوتی ہے ایک پین کا جو پیٹرن ہے اس کا اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو انسان پھر اپنی ریہیبلیٹیشن کے لیے یو نو اس پیٹرن کو جب وہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو اپنے اپنے دن کو اس پیٹرن کے حساب سے پلان کرنا شروع کر دیتا ہے so as a result of that you know بے شمار ہیلدی چیزیں جو ہے وہ دوبارہ سے ممکن ہو جاتی ہیں اسی طرح اس پرٹیکولر کیس میں فار انسٹنس یو نو یہ پتا چلا فیملی کو کہ جو پین کی انٹینسٹی جو ایوننگ میں تھی وہ زیادہ ہوتی تھی اور مارننگ میں وہ کم تھی اور اسی طرح یہ بھی اندازہ ہوا کہ بھی کس انوائرمنٹ میں کس سچویشن میں کس ماحول میں پین بڑھتی ہے اور کس ماحول میں پین کم ہوتی ہے تو اس یہ سب چیزوں کا جب ایک دفعہ پتہ چل جائے تو پھر ہمیں پین کو مینج کرنا اور پین کے ساتھ یو you نو know, ایک قسم کا رہنا جو ہے وہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے اور وہ ہمیں ہم ہمارا جو پھر لائف سٹائل ہے وہ اتنا سکھ نہیں ہوتا جتنا ادر وائز کئی دفعہ ہو جاتا ہے تیسرا جو طریقہ کار ہے اس کو ہم کہتے ہیں پین ڈائریز پین ڈائریز جو ہے یو نو یہ پین ریٹنگ کی طرح ہی یہ یوز کی جاتی ہیں اور انویریبلی پین ڈائری کا مطلب یہ ہے کہ آپ پین کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کافی ڈیٹیل میں یو نو اپنی ڈائری میں on a regular basis note کرتے ہیں آپ کا جو ایکسپیرینس پین کے اراؤنڈ ہوتا ہے یو نو وہ پین کس وقت ہوئی کتنی دیر اس کی ڈیوریشن تھی اس کی کتنی انٹینسٹی آپ نے ایکسپیرئنس کی یہ سب کچھ آپ اس میں لکھتے ہیں اور یہ جو انفارمیشن ہے اس میں خاص طور پہ یو نو ایسے ایلیمنٹس جو ہیں وہ بھی شامل کیے جاتے ہیں کہ فار انسٹنس ٹائمنگ جو ہے کہ کس ٹائم پہ چیز ہوئی یو نو اس کو بھی خاص طور پہ نوٹ کیا جاتا ہے اور کن سرکمسٹانسز میں یو نو وہ چیز ہوئی اس وقت ماحول کیا تھا حالات کیا تھے یو نو آیا آپ اکیلے لیٹے ہوئے تھے یا کسی سے بات چیت کر رہے تھے اور اگر بات چیت ہو رہی تھی تو کس قسم کے موضوع پہ بات چیت ہو رہی تھی پین ایپیسوڈ کو سمجھنے کے لیے یو نو یہ سب چیزیں جو ہے یہ اس میں لکھی جاتی ہیں اسی طرح یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ بھائی میڈیکیشن جو تھیں یو نو وہ کون سی میڈیکیشن لی جا رہی تھیں ان کا بھی اکاؤنٹ سارا نوٹ کیا جاتا ہے اور ہر پھر جو ایپیسوڈ جو پین ایپیسوڈ ہے اس کے بارے میں اس کے کچھ کامنٹس جو ہے وہ بھی اس میں شامل کیے جاتے ہیں اسی طرح ایک چوتھا جو طریقہ کار ہے اس کو ہم کہتے ہیں پین کوشچنر پین کوشچنر جو ہے اس میں بیسکلی جو لیول آف ڈسکمفرٹ ہے پیشنٹ کا اس کے بارے میں یو نو پوچھا جاتا ہے اور اور اس کی مختلف جو کوالٹیز ہیں پین کی پین کا ایکسپیرئنس جو ہے اس کے کئی ڈائمینشنز ہیں ان ڈائمینشنز کو پروو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ایک بڑا مشہور نام یو نو رونلڈ میلزیک کا ہے رونلڈ میلزیک جو ہے یہ ایک بیسکلی کینیڈین سائیکالوجسٹ ہے جس نے پین کے اوپر کافی کام کیا ہے اور اس سے بے شمار کام کیونکہ پین پیشنٹس کے ساتھ کیا ہے اس پروسیس میں اس نے ایک دفعہ you know he was interview lady you know was amputee اور یہ جو خاتون تھی جب اس کا وہ انٹرویو لے رہا تھا تو اس میں اس نے دیکھا کہ یہ جو خاتون ہے she was suffering from phantom limb pain phantom limb pain آپ کو یاد ہے میں نے پچھلے لیکچر میں بھی اس کا ذکر کیا تھا یہ پین یہ وہ پین ہے جو ایمپیوٹیز کو ہوتی ہے اور کئی دفعہ اس حصے کے اراؤنڈ ہوتی ہے جہاں جو جیٹ ہیز بین ایمپیوٹیڈ یا بالکل ہی یو نو اس کو سرجیکلی نکال دیا جاتا ہے یا وہ you know in terms of وہ بالکل ڈیڈ پارٹ ہوتا ہے کہ کوئی کوئی نیورولوجیکل فنکشننگ اس پارٹ کی نہیں رہتی تو یہ جو خاتون تھی جو میلزک کے پاس آئی یہ ڈسکرائب یو نو اپنے ایمپیوٹیڈ پارٹ کے اراؤنڈ یہ ایسی پین ڈسکرائب کرتی تھی کہ جی مجھے یوں لگتا ہے کہ جس طرح کہ you know red hot poker you know سیخیں جو ہیں وہ چبوئی جا رہی ہوں میرے ٹوز اور اینکلز میں اور وہ کئی دفعہ اتنی شدید پین بھی ایکسپیرئنس کرتی تھی کہ وہ انٹرویو کے دوران میلزک کے پاس وہ باقاعدہ اونچی اونچی چیختی تھی اور روتی تھی تو یہ جو سارا پروسیس تھا اس سے میلزک کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ جو پین جو ہے اس کی یہ ایویڈینٹلی یو نو اس کی جو بیس ہے وہ فیزیولوجیکل تو ڈیفینیٹلی نہیں ہے کیونکہ جس پارٹ کا یہ ذکر کر رہی ہے کہ مجھے جہاں پین ہو رہی ہے وہ پارٹ تو یو نو ایگزٹ ہی نہیں کرتا اس خاتون کے لیے بیکاز اٹس بین ایمپیوٹیڈ تو اس سے اسے اندازہ ہوا کہ کہ پین جو ہے اس میں سبجیکٹیوٹی آف دا پیشنٹ جو ہے اس کا ایک پرسنل جو ایکسپیرئنس جو ہے یو نو وہ also has a very important part to play تو میلزک نے اپنے ورک کی بیسس پہ پین کو تین ڈائمینشنز میں یو نو تین طریقوں سے دیکھنے کی بات کی پہلی جو ڈائمینشن تھی اس کو ہم کہتے ہیں افیکٹو ڈائمینشن افیکٹو ڈائمینشن میں وہ اموشنل اور موٹیویشنل فیکٹر جو تھے ان کو شامل کرتا تھا اور دوسری جو ڈائمینشن تھی اس کو اس نے سینسری ڈائمینشن کا نام دیا اور تیسری ڈائمینشن کو اس نے ایویلویٹو ڈائمینشن کا نام دیا تو اس نے ایک بڑی ایکسٹینسو سی اسٹڈی کیری آؤٹ کی جہاں پہ اس نے اپنے سبجیکٹس کو سو ایسے ورڈز جو تھے ان کی لسٹ تھی جو بیسکلی پین کو ڈسکرائب کرتے تھے ان ڈفرینٹ فارمس انٹرسٹنگلی اس کی جو ریسرچ تھی اس سے جو اندازہ ہوا وہ یہ ہوا کہ جو اس کے سبجیکٹس تھے انہوں نے ان ورڈس کو انہی تین کیٹیگریز میں پریٹی مچ انہی گروپس میں ڈیوائڈ کیا اور جو سینسری ڈائمینشن میں جو ورڈز زیادہ یوز ہوئے اور اس کلاس میں آئے ان کا فار انسٹنس تعلق تھا مثلا ہاٹ ہاٹ کا ورڈ تھا یو نو اسی طرح ایک اور جو ورڈ یوز کیا زیادہ تر سبجیکٹس نے وہ برننگ کا تھا اور تیسرا جو تھا وہ اسکیلڈنگ کا تھا اور چوتھا جو ورڈ تھا وہ سیئرنگ کا تھا یہ چاروں کے چاروں کے یہ جو ورڈس تھے ان کا تعلق اگر آپ غور کریں تو ایک ٹیمپریچر کی شدت سے تھا تو چاروں جو ورڈس تھے یو you نو know, وہ ٹیمپریچر کی شدت کو کوالٹیٹیولی ایک اور کوانٹیٹیولی ایک قسم کا ڈسکرائب کرتے تھے مطلب starting from hot to the hottest in similarly یہ جو افیکٹو ڈائمینشن ہے it included a subclass of three words basically relating to fear basic جو چیز تھی جو اموشن تھی وہ فیئر کی تھی تو پہلا جو word that was used was fearful دوسرا جو تھا وہ فرائٹ فل تھا اور تیسرا جو تھا وہ ٹیریفائنگ تھا so then by determining the degree of pain you know reflect by each one of these word Melzack نے ایک اپنا ایک ایسا انسٹرومینٹ بنایا جس کا اس نے نام رکھا McGill pain questionnaire so this McGill pain you know was an instrument جو کہ پین کو میئر کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور آپ بے شمار ریسرچز میں بھی اگر غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جو انسٹرومینٹ ہے is being very commonly use these days پہلے ہم نے بات بیسکلی سیلف رپورٹ میتھڈس کی کی ہے دوسرا جو میتھڈ ہے جو طریقہ کار ہے اس کو ہم کہتے ہیں assessment approach as you know کہ پین از اے کنڈیشن جو اپنے آپ کو بہیورلی بھی بہت واضح طریقے سے مینیفیسٹ کرتی ہے so therefore you know there are behaviour assessment tools also جو over the years have been developed کیونکہ ایک چیز جب اپنے آپ کو بہیورلی مینیفیسٹ کرے گی تو اس کی assessment by watching the behaviour by observing the behaviour بھی کی جا سکتی ہے فار انسٹنس انٹینسٹی جو ہے پین کی آیا وہ شدید ہے یا ماڈریٹ ہے you know this can be one of the elements جو بہیوری دیکھا جا سکتا ہے اسی طرح if one is suffering from to a backache تو how does that manifest itself I mean does that difference of the location of the pain جو ہے in the body does that manifest itself behaviourally in a different form اور ناٹ اسی طرح ایک پین جو کرونک ہے اور ریکرنٹ پین ہے وہ اپنے آپ کو کس طرح مینیفیسٹ کرے گی as opposed to a pain which is intractable you know تو یہ جو سب چیزیں ہیں یو نو یہ بہیویئرلی ان کو اسس کیا جاتا ہے نے over the years you know they have developed two types of situation جس میں کہ انہوں نے پین کو اسس کرنے کی کوشش کی گئی ہے پہلی جو سچویشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں pain in structured clinical session تو جو اسٹرکچرڈ کلینکل سیشن کی جو پین ہے اس کی اسسمنٹ جو ہے وہ انویریبلی یو نو ایک ہاسپٹل سیٹنگ میں یا ایک کلینک کی سیٹنگ میں کی جاتی ہے یہ گھر کی سیٹنگ میں اس قسم کی اسسمنٹ نہیں کی جا سکتی تو اس میں جو اسپیسیفک پین بہیویئرز ہیں ان کو خاص طور پہ you know the patient is آس to perform those pain behaviours تو پھر دیکھا جاتا ہے how does he perform you know in that kind of a situation تو یہ جو پرفارمنس ہے اس کو میئر کیا جاتا ہے اس کی اسسمنٹ کے لیے U A B pain behaviour scale for instance جو ہے وہ نارملی یوز کیا جاتا ہے یہ جو اسکیل ہے یہ ہاسپٹل سیٹنگز میں انویریبلی نرسز یوز کرتی ہیں اور اس کی جو مانیٹرنگ ہے کہ وہ نارملی صبح کی نرسز کی روٹین کا راؤنڈ ہوتا ہے اس میں انویریبلی کی جاتی ہے جو پیشنٹ ہے از آس to perform you know ten different behaviours جو اسٹاف ہے یا جو اسٹاف نرس جو ہے یورو از آس to monitor you're on three point scale کے پیشنٹ کا جو بہیویئر تھا وہ کیا تھا اس نے کس لیول پہ پین کو ایکسپیرئنس کیا on the base of your observation اور پھر اس کی بیسس پہ جو ریٹنگ ہوتی ہے اس ریٹنگ کو نیومیرکلی سارٹ آف ایک ٹوٹل اسکور دے دیا جاتا ہے اور وہ جو ٹوٹل اسکور ہے اس سے اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے جو شدت تھی پین کی وہ کیا تھی کچھ اسٹڈیز اس ایریا میں جو کیری آؤٹ کی گئی ہیں you you know know, uh, وہ پرٹیکولرلی ان انڈیویجلس کے اراؤنڈ کی گئی ہیں وہ suffering from low back pain اور ان کے ساتھ یو you نو know, یہ دیکھا گیا کہ وین دیور آس to carry out certain activities for instance کہ یو نو وین دیور آس ٹو واک اور دیورک اپنگ from floor you know made to take off the shoes and you know and sit on the floor یا they were to perform you know certain exercise یا جس طرح یو نو ٹرک روٹیشن ہوتی ہیں یا سٹ اپس ہوتی ہیں یا ٹو ٹچنگ ایکسرسائز ہوتی ہیں تو دیکھا یہ گیا کہ بھائی you know in doing these exercise اسی طرح یہ جو سیشنس تھے پھر بعد میں یہ بھی دیکھا گیا کہ آیا ان پیشنٹس کی جو موومنٹس تھیں یو نو وہ کیسی تھیں were they comfortable were they smooth movements اور did they manifest you know certain level of guardedness guarding movement کہ گارڈنس سے مراد یہی ہے کہ اتنے کمفرٹیبل موومنٹ نہیں تھی بلکہ آہستہ آہستہ سے انہوں نے اپنے جسم کو ہلایا ہے یا موو کیا اسی طرح کہ you you know know they in process of these exercise were they rubbing a certain pain area اور ناٹ یو نو یہ بھی چیز خاص طور پہ نوٹ کی گئی then it was also sort of کہ ڈر یو نو مینیفیسنگ یا کیونکہ کئی دفعہ اگر درد ہو رہی ہو تو انسان ایک لمبا سا سانس لیتا ہے تو تو یہ جو اسٹڈیز کیری آؤٹ اس ایریا میں کی گئی ان سے یہ پتا چلا کہ yes you know by observing the behaviour of a patient lot of information lot of useful data جو ہے وہ اکٹھا ہو سکتا ہے جو اسسمنٹ کو اور بہتر اور ریلائبل بنا سکتا ہے جس طرح جو سیلف ریٹنگز آف پین کی جو جو طریقہ کار ہے اس کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے by supplementing it with such behaviour assessment procedures as well اسی طرح assessing pain behaviour in everyday activities جو ہے this is another method you know everyday activities سے مراد یہی ہے کہ پیشنٹ کا جو بہیویئر ہے how it how he manifest pain for instance at home وہ بھی مانیٹر اور آبزرو کیا جا سکتا ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ you know does the patient spend a lot of time in bed for instance کئی پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جو ہر وقت چاہتے ہیں کہ وہ لیٹ ہی رہے وہ اٹھنا ہی نہیں چاہتے وہ باتھ روم بھی خود نہیں جانا چاہتے اسی طرح یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ does a patient complain lot lot of of you know discomfort یا تھوڑا ڈسکمفرٹ کی بات کرتا ہے does he seek help in physically moving from his bed to another room اور اندر ایریا یا does he independently move from one area to another I mean آیا وہ چلتا ہے یا کہتا ہے کہ جی مجھے کرسی پہ بٹھا کے لے کے جاؤ یا you know does he walk with a limp یہ ساری چیزیں جو ہیں یو نو یہ آبزرو کی جاتی ہیں یہ دیکھا جاتا ہے کہ how much of these behaviour does he exhibit does he show اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ you know what is the degree of pain may be a person is going through تو یہ جو بہیویئر اسسمنٹس ہیں یہ گھر کی سچویشن میں بھی بڑی افیکٹولی کیری آؤٹ کی جاتی ہیں لیکن گھر کی سچویشن میں آبویسلی آپ کو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اسسمنٹ میں ہم گھر کے فیملی ممبرس کو بھی جو ہے ایکٹیولی انوالو کرتے ہیں کیونکہ ان کی مدد کے بغیر ہم وہ اسسمنٹس کر نہیں سکتے اور بلکہ ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ بیہیویئر کو مانیٹر ایک خاص انداز سے ریگولرلی کریں اور پھر وہ جو مانیٹرنگ ہے اس کی بیسس پہ نو جو پروفیشنلز ہیں اس مانیٹرنگ کو وہ یوز کرتے ہیں Wilbert Fordyce Fordyce is a researcher جس نے پین کے ایریا میں بہت سی ریسرچ کی ہے اور وہ خاص طور پہ یو نو ایک ایسا پروسیجر وہ ریکمینڈ کرتا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ جو پیشنٹ ہے یا جو کلائنٹ ہے اس کے اسپاؤز کو اگر ہم انوالو کر لیں تو ہم بڑے افیکٹولی ایک اسسمنٹ جو ہے کیری آؤٹ کر سکتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ اس اسسمنٹ کے لیے پانچ سے دس تک کے بیہیویئر جو میکسیملی جو ہے ان کو مانیٹر کرنا چاہیے یا کروانا چاہیے اور یہ بیہیویئر جو ہے یہ وہ ہونے چاہیے جس سے یہ انڈیکیشن مل سکے کہ پیشنٹ جو ہے وہ پین ایکسپیرئنس کر رہا تھا اس وقت یو نو اور اس کی پین کے قسم کے انڈیکیٹر جو ہے ان کا اندازہ ہو سکے تو تو جو وہ طریقہ کار جو وہ سجیسٹ کرتا ہے وہ وہ یہی کرتا ہے کہ جو پیشنٹ کی جو اسپاؤز ہے اس کو یو نو ٹرین کیا جائے باقاعدہ اس کو بتایا جائے سمجھایا جائے کہ کس انداز سے اس نے اپنے میاں کے یا اگر بیوی ہے پیشنٹ تو میاں کو سمجھایا جاتا ہے کہ اپنی بیوی کے بیہیویئرس کو کس انداز سے آبزرو کرنا ہے اور مانیٹر کرنا ہے اور اور اور یہ بھی بلکہ مانیٹر کرنا ہے کہ وہ جو اسپاؤز ہے وہ خود سے وہ خود کیسے ریئیکٹ کرتا ہے رسپونڈ کرتا ہے جب وہ اپنے میاں کو پین میں دیکھتا ہے تو یہ بھی ایک بڑے امپورٹنٹ ڈائمینشن ہے کہ اسپاؤز کے رسپانس کہ جب اسپاؤز اپنے میاں کو پین میں دیکھتا ہے تو اس کی یو you نو know, کیا یو you نو know, اس کے کوئی پوسچرل چینجز یا اس کی کوئی فیشیل چینجز یا اس کی کوئی اور ایسی چینجز تو نہیں مینیفیسٹ کرتا تو بیسکلی جو امپیکٹ ہے اس, اس, اس, یہ جو پروسیجر ہے اس اس سے ایک بہت اچھا اندازہ پیشنٹ کی جو پین کی مینیفیسٹیشن کا گھر کے ماحول میں جو ہوتا ہے وہ نارملی کیا جاتا ہے اور یہ جو طریقہ کار ہے یہ مختلف ریسرچز میں یو نو کافی افیکٹولی یوز کیا جاتا ہے اور اور اس سے ایک بہتر اندازہ جو ہے پین کا وہ پاسبل ہوتا ہے کرنے کا جس میں کہ گھر کے لوگوں کو اور خاص طور پہ یو نو اسپاؤز کو شامل کر کے اس چیز کو کیا جاتا ہے the third approach to assessing pain is what we call psychophysiological measures یہ جو اپروچ ہے to assess pain it's based on the physiological activity that the body experience goes through جیسے آپ کو پتا ہے کہ پین جو ہے it has both the sensory and the emotional components to it تو ان دونوں کمپوننٹس کا جو امپیکٹ ہے یا جو اثر ہے وہ ہمارے باڈی فنکشننگ پہ بھی ہوتا ہے تو اس میتھڈ سے وی ٹرائی ٹو سی کہ what sort of impact does it have on our body functioning تو سائیکو فیزیولوجی جو ہے is basically the study of mental اور emotional processes as reflected by changes they produce in physiological activity اس میں پہلا جو انسٹرومینٹ جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا اس کو ہم کہتے ہیں الیکٹرو مایوگراف ای ایم جی تو یہ ایک ایسا انسٹرومینٹ ہے جو استعمال کیا جاتا ہے کئی دفعہ پین کو سائیکو فیزیولوجیکلی میئر کرنے کے لیے it measures electrical activity in the muscles which reflects the tension تو جو مسلس کی جو ٹینشن ہے جب when we are in pain you know آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی ایک اسٹریس سے ریلیٹڈ لیکچر میں بھی اس کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ when we are in pain you know the part of the body that's in pain وہاں کے جو مسلز ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ بہت ٹینس ہو جاتے ہیں یا کئی دفعہ اسپیزم میں چلے جاتے ہیں تو اس ایریا کی جو الیکٹریکل ایکٹیویٹی ہے اس میں بھی ایک چینج آ جاتی ہے so with the help of electromyograph one can measure and one can have some idea as to what sort of a change you know at at the muscular level کیا چینج جو ہے باڈی ایکسپیریئنس کر رہی ہے پین کے ایریا میں کیری آؤٹ کی گئی ہیں ان سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے مسلس کی ایکٹیویٹی بہت بڑھ جاتی ہے you know when we are experience pain as اپن you know we are not experience pain so بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو ہیڈ ایکس ایکس کے جو پیشنٹس ہیں وہ they show different kind of a pattern E M G pattern جو ان کا جو ہوتا ہے وہ ڈفرنٹ ہوتا ہے ایز اوز to those who are not experience headache so ان میجرمنٹ سے ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ when is one experience headache اور ہیونگ اے ہیڈ ایک اور when is one experiencing pain and going through the process of pain اسی طرح ریسرچرز نے یہ بھی اٹمپٹ کیا ہے کہ انہوں نے اسیس کرنے کی کوشش کی ہے by using you know measures of autonomic activity autonomic activity کے جو میئرز ہوتے ہیں وہ basically you know heart rate ہوتا ہے یا اسکن کانڈکٹنس ہوتا ہے تو یہ میجرز یوز کر کے یو نو کئی دفعہ ریسرچر جو ہیں دے ٹرائی ٹو آؤٹ کہ جی is is a person going through pain and what the degree of pain and then they have try to correlate and see whether the degree of pain a person is experiencing does that manifest self in some proportion on اس کا آٹونک ایکٹیویٹی پہ جو ہے اس کیا اثر پڑتا ہے لیکن دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ آٹونک ہماری جو ایکٹیویٹی ہے وہ کئی دفعہ even in absence of sensation of pain بھی اس میں فلکچویشن جو ہے وہ آتی ہے so from that point of view you know it is not the best measure آپ کہہ لیجیے of pain but nevertheless you know for research purpose یہ جو ٹول ہے یہ اسمنٹ ٹول جو ہے یہ یو نو کافی یوز کیا جاتا ہے اسی طرح جو ایک تیسرا جو ٹول ہے اس کو ہم الیکٹرو انسیفلوگراف کہتے ہیں کامنلی جو ای e جی e کا ذکر آپ نے اکثر سنا ہوگا تو when a person is going through pain تو کئی دفعہ اس وقت اس کی ای e جی بھی لی جاتی ہے تو ای جی لینے کا مقصد یہی ہے کہ ہاؤ ڈز الیکٹریکل چینجز جو برین میں آتی ہیں وہ اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرتی ہیں when the person is experiencing pain تو وہ ایک گرافکلی اس کی ریپرزینٹیشن ہوتی ہے ای e جی e کی اس میں دیکھا جاتا ہے کہ جو جو شارپ سرجز یا پیکس ہیں گراف پہ آئی وہ آیا اس وقت آئیں جب person was was pain there some difference between the graphic representation of a person being in as opposed to not being in pain تو یہ الیکٹرون uh, جو ہے is another sort of instrument جو یوز کیا جاتا ہے اسی طرح یو نو یہ بھی دیکھا جاتا ہے ای جی e e کی یوز سے کہ آیا when certain kind of analgesic is used آیا اس وقت جو جو پین ہے کے یوز کے بعد آیا جب وہ جب محسوس پیشنٹ کم کر رہا ہوتا ہے تو آیا ای e جی میں بھی اس اس کی چینجز آتی ہیں یا وہ صرف پیورلی ایک سبجیکٹو ایکسپیرئنس ہوتا ہے پین کم محسوس ہونے کا تو یہ جو فزیولوجیکل میجرز ہیں اراؤنڈ پین یہ ایک حتمی سارٹ آف ٹولسنگ پین نہیں ہے کیونکہ ان میں اور ویریبلس بھی جو ہے ان کا بھی اثر ان پہ پڑ سکتا ہے جس طرح فار انسٹنس اٹینشن ہے یا کئی دفعہ ڈائٹ ہے یا یا اگر انسان ایک اسٹریسفل ایکسپیرئنس سے گزر رہا ہو تو اس کی وجہ سے بھی یہ جو سائیکو فیزیولوجیکل چینجز ہیں یہ ممکن ہو سکتی ہیں اور یہ اپنے آپ کو مینیفیسٹ کر سکتی ہیں تو کلینکل سچویشن میں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ مسل ٹینشن یا آٹونک ایکٹیویٹی یا یہ جو ٹولس ہے اسسمنٹ پروسیجر جو ہے یہ invariably as a supplement use کیے جاتے ہیں صرف ان پہ ریلائی نہیں کیا جاتا اور جو پرائمری جو دو ٹولس ہیں وہ بیسکلی وہی جو میں نے جن کا ذکر پہلے کیا تھا which is self report method اور اسسمنٹ میتھڈ اب میں میں بات کرنی چاہوں گا ایک اور بڑے اہم اور امپورٹنٹ ایریا کی which is assessing pain in children when we try to assess pain in children you know it's it's pretty much done the same way as it is done with adults but there are certain elements جو کئی دفعہ یو نو ڈفرینٹ ہوتے ہیں جہاں پہ تھوڑا سا ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو یو نو امپرووائز کرنا ہوتا ہے تھوڑا سا کچھ چیزوں کے مطابق اڈیپٹ اور ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم اس لیول پہ آ کے چیز کو دیکھ سکے جو جس پہ ضرورت نارملی جب ایک سائیکالوجسٹ کے یا فزیشین کے پاس یو you نو know, ایک بچہ آتا ہے تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے سب سے پہلے جاننی وہ یہ ہے کہ exactly what is the location of the pain کہ یو نو پین کی سورس کیا ہے جگہ کیا ہے کس ایریا میں پین ہے تو it's very important to know exactly کہ whether the pain is in arm اور از اٹ ان لیگ اور از اٹ ان چیسٹ اور از اٹ ان دا نیک کہاں پہ ہے اسی طرح لوکیشن کے ساتھ ساتھ یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس کی انٹینسٹی پین کی کیا ہے یو نو آیا وہ ایکسکروشیٹنگ پین ہے کہ جو برداشت ہونی مشکل ہوئی ہوئی ہے یا آیا وہ ایک ایک مائلڈ پین ہے یا ماڈریٹ پین ہے یا ڈل سی پین ہے یو نو اسی طرح یہ ایک کوالٹی جو پین کی ہے اس کا جاننا جو ہے ضروری ہوتا ہے پھر یہ بھی ساتھ ساتھ ہمیں جاننا ضروری ہوتا ہے کہ پین کی ڈیوریشن جو ہے وہ کیا ہے کہ آیا اس کا جو وہ پیٹرن جو ہے پین کا وہ کیا ہے آیا ایک ہی انٹینسٹی سے وہ لگاتار چل رہی ہے یا اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں اور اس کی جو پیکنگ ہے وہ کتنی دیر کی ہوتی ہے اور پھر وہ کتنی دیر یو you نو know, کم ہوتی ہے یا ڈل ہوتی ہے آیا کمپلیٹلی ختم ہو جاتی ہے یا نہیں اور اسی طرح اس کی جو جو ٹیمپورل پیٹرننگ ہے وہ سمجھنی بڑی ضروری ہوتی ہے یہ جو انفارمیشن ہے جو ایک فزیشن یا ایک ہیلتھ سائیکولوجسٹ جو ہے جو انیشل میٹنگز میں وہ ڈٹرمن جو پوچھتا ہے وہ کٹھی کرتا ہے یہ اس کو ہیلپ کرتے کرتی ہے یہ information in order to make diagnose کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ it is important for to make some kind of a diagnose کیونکہ جو آگے جو ٹریٹمنٹ ہے جو مینجمنٹ ہے وہ ڈائگنوس کے اوپر بیس کرتی ہے بچوں کی ابلٹی کئی دفعہ کچھ یو نو دفعہ کئی دفعہ یہ بھی نظر آتا ہے کہ بچے کی ایج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یو نو بچے کی گروتھ پہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کی لینگویج ڈیولپمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی جو ابلٹی ہے انفارمیشن دینے کی یو نو وہ کیسی ہے کئی دفعہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو بچے کی جو ابلٹی انفارمیشن دینے کی ہے وہ کچھ لمیٹڈ ہے تو وہاں پہ پھر ہمیں کچھ اور ایسے میتھڈز ایوالو کرنے پڑتے ہیں جو اس اس کی لمیٹیشن کو بچے کی کہ بیونڈ ہم جا سکیں اور ہمیں پوری انفارمیشن جو ہے وہ کسی حد تک مل سکے تو یہ انفارمیشن لینے کے لیے ہم کئی دفعہ سیلف رپورٹ میتھڈس جو ہے we fall back on those methods to get the information اسی طرح ہم کئی دفعہ you know behavioural method use کرتے ہیں ٹو گیٹ مور انفارمیشن اور اسی طرح کئی دفعہ ہمیں کچھ فزیولوجیکل میتھڈس بھی یوز کرنے پڑتے ہیں order to gather and collect this information تو افیکٹو انٹرویوگ جو ہے وہ ایک کی ہے یو نو یہ انیشیل انفارمیشن کلیکٹنگ کی اور آپ کو یو نو جیسے آئیڈیا ہوگا کہ unless we develop a rapport with our with our child it's not possible for us to really gather you know true information rapport building جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جب بھی ہم کسی خاص طور پہ بچے کے ساتھ کام کر رہے ہوں یہ بڑوں کے ساتھ بھی امپورٹنٹ ہے لیکن بچوں کے ساتھ اس کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے کیونکہ ریپور بلڈنگ جو ہے ریپور کا مطلب بیسکلی ایک ٹرسٹ ہے کہ آپ ایک ایسا ریلیشن شپ بچے کے ساتھ قائم کر لیتے ہیں جس میں جو بچہ جو ہے is able to trust you the child feels that yes, I can confide in my, psychologist or in my physician. Unless the child has that feeling, he would not open up. He would not give you an honest account. He would not really let you have a good insight into his functioning of the body, his functioning of the mind. So, from that point of view, jo rapport hai, ز a very very important role to play collecting information and in getting to know about the functioning of the child that you are you know working with اب جو سوال اٹھتا ہے جو آپ کے زین میں بھی آ رہا ہوگا کہ what kind of self report جو میتھڈ جو ہے اویلیبل ٹو اس چلڈرن تو جو میتھڈ ہیں وہ بیسکلی دو قسم کے ہی ہیں جو ہم ایڈلٹس کے ساتھ بھی یوز کرتے ہیں پہلا جو میتھڈ انویڈیبلی جو یوز کیا جاتا ہے اس کو ہم ریٹنگ اسکیل کا میتھڈ کہتے ہیں یو نو ریٹنگ اسکیل کے ذریعے سے یو you نو know, ہم uh, بچے کو کہتے ہیں کہ okay you rate your behaviour you rate your intensity of the pain you you know آپ بیسکلی چیزیں بچے کو ہی کہتے ہیں کہ وہ اپنی چیزوں کو خود ریٹ کرے اور دوسرا جو میتھڈ ہے وہ بیسکلی کوشچنر میتھڈ ہے جہاں پہ کوشچنر کے ذریعے سے آپ انفارمیشن لیتے ہیں یہ جو انسٹرومینٹس جو ہم یوز کرتے ہیں اس میں ایک چیز ذہن میں آپ ضرور یہ رکھیے کہ کئی دفعہ ایسی سچویشن بھی رائز ہوتی ہے کہ جہاں پہ بچہ جو ہے وہ بذات خود اپنے بارے میں اتنی اچھی یا اتنی ایک پوری طرح سے اپنی انفارمیشن نہیں دے پاتا یا تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ابھی لینگویج اتنی بلڈ نہیں ہوئی ہوتی اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی کہ وہ پوری طرح سے اپنے بارے میں بتا سکے تو اس طرح کی سچویشن میں اٹ از آلویز امپورٹینٹ کہ ہم انفارمیشن کو صرف بچے سے ہی نہ لیں بلکہ بچے کے سپورٹ سسٹم سے بچے کی فیملی میں جو کیئر گیورز ہیں like parents of the children اس سے بھی ہم وہ انفارمیشن مزید انفارمیشن لیں تاکہ وہ کمی جو بچے کی لینگویج اسکلس کی وجہ سے ہے یا بچے کی کسی اور وجہ سے ہے وہ کمی جو ہے وہ دور ہو جائے اور ہمیں ایک بہتر اندازہ بچے کی پین کا ہو سکے اسی طرح ہم کئی دفعہ پیرنٹس کو کہتے ہیں کہ وہ بچے کے پین کا اراؤنڈ ڈائریز جو ہے مینٹین کرے کیونکہ ڈائری کا استعمال جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا تھا ہم بڑوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں ایڈلٹس کے ساتھ بھی کرتے ہیں سملرلی بچوں کے ساتھ بچوں کے پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کے کی کنڈیشن کے اراؤنڈ ڈائریز مینٹین کر سکتے ہیں اور وہ انفارمیشن اکٹھی کر سکتے ہیں تو یہ یہ جو میتھڈز ہیں یو نو ڈائری کا میتھڈ ہے سیلف رپورٹنگ کا میتھڈ ہے کوشچن کا میتھڈ ہے یو نو اور اسی طرح فیزیولوجیکل اسسمنٹ کا میتھڈ ہے یہ سب میتھڈس ہیں جو کہ ہم بچوں کی اسسمنٹ میں بھی یوز کرتے ہیں تو آج کا جو لیکچر ہے وہ میں اسی بچوں کی اسسمنٹ کے حوالے سے ہی بات کرتے ہوئے ختم کروں گا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم بات کریں گے پین کی مینجمنٹ کی اور پین کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے تو اس کے ساتھ میں یہ لیکچر ختم کرتا ہوں انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ